دوسری سند وہ کہتی ہیں سیدہ ام حبیبہ بنت جہاش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے آپ نے فرمایا یہ کسی رق کا مسئلہ ہے بس تو غسل کر اور نماز پڑھ بس یہ خاتون ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں ابن شہاب نے کہا نبی کریم نے اس کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا یہ خود ایسا کرتی تھیں حدیث نمبر نو سو تہتر مسنت احمد